اور اس مفہوم کی آیات قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نے مومن کو ایزا دینا مومن کو تکلیف دینا کلی طور پر حرام قرار دے دیا کسی مومن کو ایزا پہنچانا کسی کو تکلیف دینا اسلام میں جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل المؤمن علی المؤمن حرام کل المؤمن علی المؤمن حرام دمه دم ہو و مال ہو و ہو مومن کا مال کھانا بغیر اجازت کے مومن کا مال کھانا بھی حرام ہے جس طرح سے کسی مومن کا مال کھانا گسب کر لینا چورا لینا حرام ہے ایسے ہی مومن کا خون کرنا قتل کرنا بھی حرام ہے یہ دو چیزیں تو ہو گئی ان کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے کسی کا خون کرنا بھی برا سمجھتا ہے اور کسی کا مال چرا لینا بھی برا سمجھتا ہے لیکن نبی رہ پاسا نے تیسری چیز اور کیا فرمائی وا مومن کو بے عزت کرنا مومن کی توہین کرنا بھی تم پر حرام ہے کیا اشارہ کیا آپ نے جس طرح سے مومن کی جان مومن کا بغیر اجازت کے مال تم پر حرام ہے اسی طرح سے مومن کو بے عزت کرنا مومن کی توہین کرنا بھی تم پر حرام ہے رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر سورت النشا رب العالمین فرماتے ہیں ومن یکسب خفی او اور اسمن ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واسما مبينا جس نے بھی کوئی گناہ کیا برائی کیا غلطی کی اور پھر بدنام کرنے کے لیے کسی مومن کا نام لے لیا اپنی عزت بچانے کے لیے مومن کا نام لے لیا کسی مسلمان بھائی کا اور اپنی عزت بچا کر کے مومن کو بے عزت کیا رب العالمین فرماتے ہیں فقد اس طرح اسمم اس نے بہت بڑا گناہ گڑھ ڈالا اور بہت بڑا گناہ اس نے کمایا سور احزاب کی آج جو میں نے تلاوت کی اس میں بھی رب العالمین فرماتے ہیں ولدین المؤمنین والمؤمنات بغیر مک والذین ولدین المؤمنین والمؤمنات بغیر مک تصب مبینا بہتان مبینہ اور جو لوگ بلا وجہ مومن مردوں کو یا مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ایزا دیتے ہیں ایزا کا لفظ آیا ہے ولبین اجون المؤمنین والمؤمنات جو لوگ بلا وجہ اپنے مومن بھائیوں کو اور مومنہ عورتوں کو اپنی بہنوں کو ایزا پہنچاتے ہیں فقد حتم الو بہتانند تو انہوں نے بہت بڑا بہتان کا تہمت کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا وہ اسم مبینہ اور بہت بڑے وہ مجرم اور گنہگار ہو گئے اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایزا پہنچانے سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے ہمیشہ آپ حضرات ہم نے سے ہر ساتھی نمازوں میں سنتا رہتا ہے جہری کراتوں کے اندر تیسویں پارے سورے بروج کے اندر اللہ تعالیٰ رشاط فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بڑی شدید و عید آیت میں سنائی گئی رسول اللہ تعالی ساتھ فرماتے ہیں ان الدین فتح المؤمنين والمؤمنات جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں ان الدین فتح الم والمؤمنات نول امینات ان الدین فتح علم والمؤمنات نول یقیناً جو لوگ مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں فلاحم عذاب و جہنم تو اللہ نے دو ٹوک فیصلہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تنگ کرنے والوں کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کیا سنایا فلاحم عذاب جہنم تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا ولاحم عذاب الحریق اور آگ کا جہنم کا جلا دینے والی آگ کا عذاب بھی انہی کو دیا جائے گا آپ ذرا سوچیں اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے اشارے سے اپنے قلم کے ذریعے مومن بھائیوں کو عیدا پہنچانا اپنی مومنہ بہنوں کو عیدا پہنچانا کتنا بڑا گنا رب العالمین سیدھے وعید عید سناتے ہیں فلاحم اداب جہنم اور احم اداب حریف ان کے لیے اداب جہنم ہوگا اور ان کے لیے دردناک جلا دینے والی آگ کی سزا ان کو دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہمیں آگاہ اور متنوع کیا ہے کہ کسی بھی صورت سے کسی مومن مرد یا مومنا بہن کو ایجا نہ دی جائے امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں امام بہ کی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں حضرت عبد الرحمان بن غرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ صاحب نے ساتھ نوایا اے لوگوں ذرا بتاؤ اللہ اخبر کم بے خیار میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے مسلمان کون ہیں اللہ بے خیار میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے شہاد کرام نے کہا بنا یا رسول اللہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کر اللہ سب سے بہترین مسلمان تم میں وہ ہیں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے یعنی جن کے اخلاق جن کے کیریکٹر جن کی شکل صورت جن کی وداقتہ جن کی شرافت اور امانت کو دیکھ کر کے آدمی کے دل میں خود ایمان کا شوق و جذبہ پیدا ہو جائے دین کا شوق و جذبہ پیدا ہو جائے ایک آدمی ایک دیندار مسلمان کو آپ نے دیکھا اس کی بات سن کر کے اس کو دیکھ کر کے آپ کے اندر بھی ویسے بننے کا شوق اور دین کا شوق پیدا ہو جائے سب سے بڑا مسلمان وہ ہے اللہ اخبر رکم بے کم کالو بنایا جا رسول اللہ اور میں اللہ دین ادارو جی کر اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ لینے کے بعد آدمی میں ایمان کا تقوا کا پرہیزگاری کا عبادت کا نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ نے شاپ نمایا وہ شرار اللہ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تم میں سب سے بدترین لوگ کون ہوتے ہیں وہ شرار عباد اللہ تم میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں ان کے متعلق بتاؤ صحابہ کرام نے کہا بنا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا الم شاونتی الم فرق الحبتی الباہون او کما سام سب سے بدترین مسلمان اور سب سے بہترین تم میں وہ افراد ہیں جن کے اندر تین برائیاں پائی جائیں وہ کیا ہے نمبر ایک المشا بن نبن چگل خوری کر کے لوگوں کو لڑایا کرتے ہیں لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں نمبر دو المفرقون بین الاحبہ آپس میں الفت محبت کرنے والے مل جل کر کے رہنے والوں کے اندر نفاق اور جھگڑے اور لڑائی اور اختلاف پیدا کر دیتے جدائی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو آدمی بڑا اپنا کمال سمجھتا ہے کہ میں جب چاہوں دونوں کو آپس میں لڑا دوں اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رسول فرماتے سب سے معاشرے میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو یہ حرکت کیا کرتا ہے نمبر تین الباہون انت لو معصوم بغیر قصور لوگوں پر کو بدنام کر کے بلا وجہ ان کو تنگ کرنا ان کو تکلیف دینا یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے میں سب سے زیادہ بدترین ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام تبرانی رحمت اللہ نے اپنے موجم کے اندر روایت کیا بے اسناد جید کہ نبی علیہ السلام ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ نہ اللہ رسول نے ساتھ رمایا من ذکر مرا ان بشین لئی شفی ہے یہ بہو حبس اللہ فی نار جہنم حتی یأتی بنفاد ما قال او کما قال علیہ السلام کتنی شدید وعید ہے اپنی زبان کے ذریعے کسی مومن کو بلا وجہ ایزا پہنچانے کی تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں نبی رحساس فرماتے ہیں من مرا اند شعین لے سکی ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق ایسی باتیں کہہ کر کے اے اس کو تنگ کرتا ہے تکلیف دیتا ہے اس کی اس کو اس کو برا بنا دیتا ہے لوگوں کی نگاہ میں اسے ایزا پہنچاتا ہے جو وہ خود کرنے والا جو جو چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی من جا مران بے شہین نہیں سکی میں میں ای ہو ارے کوئی کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں اس کے متعلق آپ لوگوں سے کہیں جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی آپ نے شاہ فرمایا جس نے بھی یہ حرکت کیا اپنے کسی مسلمان بھائی کو بدنام کرنے کے لیے اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس کو توہین اس کی توہین کرنے کے لیے اس کے متعلق کوئی جھوٹی بات بیان کیا تو نبی رحت فرماتے ہیں ایسے انسان کا حشر ہوگا اللہ یوم القیامت فی نار جہنم جہنم کے اندر جہنم کے آگ میں وہ بھی کون سی جہنم جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جن ظلل من النار ومن ہند ظلل آسمان چھت جو ہوگی وہ بھی جہنم کے آگ کی ہوگی دیوار جو ہوگی وہ بھی جہنم کے آگ کی ہوگی اور جہاں کھڑا ہوگا وہ زمین بھی جہنم کے آگ کی ہوگی چاروں طرف سے جہنم میں اس کو کھڑا کر دیا گیا وہ کنارے حتا بے نفا جما او اور کما رہی سراسم آپ نے ساتھ رمایا اس کو جہنم کے اندر کھڑا کرے گا اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نہیں ہٹائے گا جب تک کہ اپنی بات کو صحیح ثابت نہ کر دے اور قیامت کے دن انسان جھوٹھی بات کسی جھوٹی بات ثابت نہیں کر سکتا جب تک انسان اپنے دعوے کو اپنے مومن بھائی کو جو بات کہہ کر کے ستایا تھا جس سے مومن کی توہین کی تھی جب تک اپنی بات کو سچ نہ ثابت کر دے تب تک انسان اپنی جگہ سے حساب کتاب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس کو جکڑ دیا ہے باقی تمہارے حساب کتاب اور نیکیوں کا حساب ہوگا لیکن پہلے یہ بتاؤ تم نے اپنے مومن بھائی کے متعلق جو کہا تھا اس کو کس بنیاد تم نے کہا تو بدنام کیا اس کی کیا حقیقت ہے اس کو سب ثابت کر یہ تو تبرانی کی ایک روایت ہے دوسری روایت میں نبی رہ صاحب نے اور بڑی شدید و عید بیان کی دوسرے الفاظ سے بدلے ہوئے ہیں آپ نے شاخ روایا وہ او مارا جل اشا مارا جلن اشا الا رجل مسلم دیکھ لو ن تمین ہے بڑی یسین سین او بہار سنیا او کما کار رہی سراط نام آپ نے ساتھ میں اے میرے صاحب یہ یاد رکھو جس مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی بات عام کر دی جس سے مومن کی عزت جا رہی ہے جس سے مومن بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے اور کہنے کا مقصد اچلاح نہیں تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو بدنام کیا جائے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی عزت کو برباد کر دیا جائے اسے زلیل و خوار کیا جائے اور ہم تماشا دیکھیں اس مقصد کے تحت اپنے مسلمان بھائی کے متعلق جو بات اس نے بیان کی حالانکہ مومن بھائی اس سے بری ہے آپ نے ساتھ رمایا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے کان حق کن اللہ کان حق کن اللہ بہ یو ملکی آمت سی ناری جہنما کما سراسم آپ نے ساتھ رمایا ایسے انسان کو سزا دینے کے لیے کان حق کن اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ دنیا کو معاف کریں لیکن ایسے انسان کو ہم ضرور سزا دیں گے کان حق کن اللہ ہی اللہ پر یہ واجب ہے کہ اس انسان کو این بہو سین یوم جہنم جہن ہترو مما کال اور یا سیاہ بنفاذ نفا قال آپ نے شاہ فرمایا ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم کے آگ میں کھڑا کرے گا اور جہنم کی ایسی آگ کہ جس طرح سے موم بتی جلتی جاتی ہے اور وہ پگھلتی جاتی ہے ایسے ہی آدمی ایک طرف سے پگھلتا جاتا ہوگا اس کے گوشت اس کے گوشت اس کی ہڈیاں پگھلتی جا رہی ہیں اور اللہ رب العالمی فرمائیں گے ہتھی بے ماکال اپنے بھائی کے مطابق جو تو نے کہا تھا جب تک اس کو ثابت نہیں کرے گا تجھے یہاں سے نہیں نکالا جائے گا اتنی سدا برداشت کرنے کے لیے کون تیار ہے ہم تو آپ کے مطابق بیان کرنے لگیں گے اگر یہ پوچھے آپ نے کہا سنا میں نے لوگوں سے سنا ہے اللہ اکبر لوگوں کے سنی سنائی اور لوگوں کی باتیں زبانی پتا نہیں وہ سچ بات ہے یا جھوٹ بات ہے جیسے آپ نے سنا ہے ایسے ہو سکتا ہے اس نے بھی کسی اور سے سنا ہو ہو حقیقت کچھ نہ دل لیکن آپ ایک بات اپنے بھائی کے کے متعلق سن لیے اور اسی کو بیان کر لوگوں میں لوگوں میں آپ نے اس کو بدنام کرنا چاہا اس کو توہین کرنا چاہا اس کی توہین کرنی چاہیے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم نے کس سے سنا اللہ تو یہ پوچھے تم نے کیوں اپنے بھائی کے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حدیث کی مشہور کتاب سیاست کی مشہور کتاب تیسرے نمبر کی سنن جو تیسرے نمبر کی کتاب جو سنن ابی داؤد ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر بسند صحیح اور امام تبرانی امام حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب کو میں نے فرماتے ہوئے سنا من کال افیم امین من کال افیم امین ماں لئی سفی ہے اپنے مومن بھائی کے متعلق جس نے زبان کھولی حالانکہ وہ عیب مومن بھائی کے اندر نہیں پایا جاتا لیکن لوگوں کی سنی سنائی اپنی طرف سے شک اور شبہ اور بدگمانی کے بنا پر اس کو لوگوں میں عام کرنا چاہا اصکر اللہ فی رجت الحبال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کو رضغت الخبال میں اکٹھا کریں گے پوچھا گیا رضغت الخبال کیا ہے تو اس کو بتایا گیا رضغت الخبال جس کے اندر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور اس وقت تک رضغت الخبال سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں نکالے گا جب تک کہ حتیہ یخو خود امی جب تک کہ آدمی اس بات کو ثابت نہ کر دے یا آدمی جس مظلوم اپنے مظلوم معاف نہ کر دے تب تک آدمی ردکت الخبال سے نہیں نکالا گیا رد الخبال کیا ہے جہنم کا وہ کنواں جہنم کا وہ حوض اور جہنم کا وہ گڈھا جہاں جہنمیوں کے کھولتے ہوئے خون اور پیٹ جہاں اکٹھا ہو گئے جس حوض میں خوف ایک تو خون پیپ ان کا ہے کھوتا ہوا اور دوسرے جہاں اکٹھا اچھا ہو رہا ہے وہ بھی آگ کا ہے وہ بھی وہاں بھی مزید کھوتا ہوا ہوگا اسی ردگت الخبال میں اس کو کھڑا کر دے گا اور جب تک اپنی بات کو صحیح نہ ثابت کرے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکالے گا نہیں اور تبرانی کا روایت وہ انسان جہنم سے نکل اس جگہ سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھے گا کیوں سنی سنائی جھوٹی باتوں کی بنا پر یا وہ گمان اور بدگمانی کی بنا پر اپنے مومن بھائی کو کے متعلق جو باتیں کہہ کر کے بدنام کر رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی لیے ہمارے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو ہاں، کل مومن حرام دم ہوں ارد ہوں مال ہوں جس طرح سے مومن کا خون حرام ہے ایسے ہی مومن کی توہین کرنا بھی حرام ہے اس کی بےستی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دے رکھا ہے حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ نے معاذ بن انس معاذ بن انس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ حضرت معاذ بن جبل کراوا صحابی ہیں حضرت معاذ بن انس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کہتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ نے ساتھ میرے بھائی اگر آپ اپنے مومن بھائی کی عزت کی عزت نہیں کریں گے تو آزاد کیا ہے اور سن لیا آپ نے اس اندر سبھی نے دونوں بیان کر دیا ہے جو انسان اپنے مومن بھائی کی عزت بچائے گا کوئی توہین کر رہا ہے کوئی اس کو تفلیل کرنا چاہتا ہے کوئی اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو بدنامی سے بچائے گا اس کا مقام کیا ہے اور جو اپنے مومن بھائی کو بدنام کرے گا اس کی کیا سزا ہے نبی علیہ نے اس حدیث میں دونوں بیان کر دیا معاذ بن جبر معاذ بن انس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا من حما مؤمنا من من حما مؤمنا من اللہ یحمی من النار او کما کار سرات آپ نے ساتھ فرمایا من حما مؤمنا من منا جو شخص اپنے مومن بھائی کی عزت بچائے منافق سے یہاں منافق سے مراد کون ہے وہ کلمہ گو مسلمان جو اپنے بھائی کو بنا وجہ بے عزت کرتا ہے مسلمان کی توہین کرتا ہے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو مناسب قرار دیا نبی صاحب نے من ہما مومنن منافقن جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی حمایت کیا عزت بچایا اپنے مسلمان بھائی کی تو مسلمان بھائی کے مقام و مرتبے کو بچا لیا بدنامی سے بچایا کسی نے اس کو برا بھرا کہنا شروع کیا اس نے صفائی پیش کیا اور لوگوں کو منع کیا اور اس کی طرف سے دفاع کیا آپ نے ساتھ رمایا اس مرد مومن سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگی کس مومن سے جس میں مومن نے اپنے مومن بھائی کو منافق کے ایزا سے بچا لیا منافق کی شرم کی شرارت سے بچا لیا اللہ تعالیٰ ایسے مرد مومن کے لیے باس مالا لہو او ملکی آما ہسے کے میدان میں جب کھڑا ہوگا ہشے کے میدان میں جب کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا وہ فرشتہ اس مرد مومن کے دوست کو اس کے چہرے کو اس کے بدن کو جہنم کی آگ اور آج سے بچاتا رہے گا چاروں طرف سے کتنا اونچا مقام و مرتبہ حشر کے میدان میں نہ آپ کا بیٹا کام آئے نہ آپ کی بیوی کام آئے نہ آپ کے ویدوا خارف کام آئے نہ آپ کے دوست کام آئے اگر آپ نے کسی مومن بھائی کی عزت بچائی ہے تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو آپ کی مدد کے لیے بھیجے گا اللہ تعالیٰ یہ مقام سب کو نصیب فرمائے کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے اس بندے کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے جا جہنم کی آگ تو جانے دو جہنم کی آگ کی آگ بھی اس کو نہیں پہنچنا چاہیے اس فرشتے کا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا صرف یہی کام ہوگا جو ہسو کے میدان میں مومن بندے کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کرتا رہے گا اس کے بعد آپ نے ساتھ رمایا ومر رما مسلم ومر رنا مسلم دش دنیا اور اگر کسی آدمی مسلمان نے کسی انسان نے اپنے مومن بھائی کے متعلق اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کوئی بات عام کرتا ہے تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مسلمان کی عزت ختم جائے اس سے مسلمان کی توہین ہو جائے اور مسلمان کی بدنامی ہو جائے اللہ کے نبی ریتا سانپ فرماتے ہیں ایسے انسان کس کو سدا دے گا ہاد سہو ہاد سہو الا جسر جہنم ہتھا یخود مما کان جہنم کے آگ کا ایک برج ہوگا اس برج اور صرف اللہ تعالیٰ اس کو قید کر دیں گے اور جب تک وہ بھائی کے متعلق جو افواہ اڑایا تھا اس کو سچ ثابت نہ کر دے تب تک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے ہم سمان ساتھی کو محفوظ رکھے اگر اپنے کسی مومن بھائی کے متعلق کوئی عیب کی چیز کوئی برائی اس کی توہین کی باتیں سنیں جس سے اس کے ایزا پہنچ رہی ہو تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو دفاع کریں اس سمے تو استمے سموہ امینا تب خیرہ خیرا وقالوا ہادا استم مبین اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر ہمیں بہترین تعلیم دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارحا پر جب منافقوں نے منافق منافقوں نے افواہ اڑائی بوتان تراشی کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انو انہا کے متعلق غلط غلط باتیں عام کرنے لگے اور ان کی عزت کا جب معاملہ آیا اور کچھ بھولے بھالے سیدھے سارے مسلمان بھی ان کی باتوں کو میں آ گئے اور وہ بھی ہام ہاں ملانے لگے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی لولا اس سمے تم ہو اے مسلمانوں اے مسلمان مسلمانوں جو منافقوں کی باتیں سن کر کے عائشہ کے متعلق بدگمانی قائم کیا تمہارا یہ کام نہیں تھا کہ مناسبوں کی باتوں میں آ جاؤ تمہارا کام کیا تھا اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنے موم بہنوں کے متعلق اچھا گمان کرتے وہ کہتے کہ عائشہ نے ایسا کیا تو تم کہتے نہیں تم جھوٹے ہو عائشہ ایسے نہیں کہہ سکتی اور کہا جاتا ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کتنی پیاری نصیحت تھی لا خیرا آخر مومنوں نے جو کیا وہ اچھا نہیں تھا مومنوں نے کیوں ایسے نہیں کیا اے مومنوں جب تم نے سنا کہ کسی مومن مرد کے متعلق یا مومنا عورت کے متعلق کوئی سی افواہ اڑائی جا رہی ہے تو تمہارا کام تو ان کے متعلق اچھی اچھا اچھا خیال رکھنا اور اچھا گمان کرنا بس گمانی پھیلانے والوں کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں معلوم ہے تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ رہو اللہ تعالیٰ اس ماں ان تمام معاملات میں ابو ایوب الانصاری کو اپنا اسوا اور کدوا بنانے کی توفیق توسیع فرمائے اگر یہی عمل مسلمان کرنے لگے جو ابو ایوب الانصاری نے کیا تو دنیا میں کسی مسلمان کی عزت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی کبھی وہ بے عزت نہیں ہوگا تو ہی نہیں ہوگا حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ رہو گھر میں آئے باہر بات بہت گرم تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق دن بدن منافقین بات کو عام کرتے جا رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی بھی کوئی نہ کوئی مسلحت تھی جو وہی نازل کرنے میں تھوڑی سے تاخیر کی چاہتا تو اسی دن اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دیتا لیکن اس کے اندر بڑے بڑی حکمتیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہرحال اب گھر میں داخل ہوئے تو ان میں ایوب کہتے ہیں ابو ایوب تو خوش سنا کہا کیا بات ہے کہا رے عائشہ کے متعلق کچھ سنا کہا کیا کہنا چاہتے اور باہر سب کچھ سن چکے ہیں کہا میں یوں اپنی کیا کیا کہنا چاہتی ہوں کہا کہ عائشہ کے متعلق یہ بات اتنے لوگ جھوٹے ہو جائیں گے عائشہ کے متعلق تو یہ بات کہی جا رہی ہے واہ وقر بن نل امنو بانفسهم خیرا حضرت انفو سے ہی ابو ایوب نے ام ایوب سے کہا ام ایوب یاد رکھنا تم اپنے مطالعے کے تصور کرتی ہو کہ تم کو کہیں بھولا کہیں سفر میں کوئی مرد پا جاتا تو کیا تم اس کے ساتھ یہ عمل کرنے کے لیے راضی ہوتی کہتی نو زب اللہ ہے ہماری گردن کٹ جاتی لیکن اس مرد کو ہاتھ نہ لگانے دیتی کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہا شادی کے بعد سے میں نے آپ کو بالکل پاک دامن پایا ہے کہا ان میں ایوب سن لے جب تو اپنے بارے میں تصور نہیں کرتی ایسی حرکت اور میرے مطابق نہیں تصور کرتی تو اللہ کی قسم آئسا تم سے لاکھ گنا پرہیزگار ہے آئسا کے متعلق ایسی باتیں کیسے تصور کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھ جس مرد کے مطابق منافقوں نے آواز اٹھائی ہے تیرے شوہر ابو ایوب سے وہ بھی ہزار گنا زیادہ پرہیزگار ہے اللہ رب العالمین ان کی تعریف میں یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور اعلان کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو چاہیے افواہ جب کسی کے متعلق اڑائی جائے اور کسی کی عزت کا معاملہ آ جائے کسی دیندار مومن کے توحید کا معاملہ آ جائے تو ابو ایوب الانصاری کا کردار ادا کرے نہ کہ منافقوں کا کردار ادا کرے میرے بھائیوں بہترین نمونہ ہمارے ہوئے تو ون منو المؤمنات بانفسهم خیرا اكبر اور کہتے سبحانك هذا دا بہتانو صبر کرے بدگمانی کو دور کرے اور سامنے والے کو چپت مارے زبان کا اور جو کہتے ہو بہت بڑا بہتان ہے لیکن ہم اور آپ جس کے متعلق بھی کوئی بات سن لیں ہم اس کو لکیر پتھر کی لکیر سمجھ لیتے ہیں اس کے متعلق کبھی جھوٹے کا تصور نہیں کرتے حالانکہ اکثر بہتر ایسی باتیں کیا ہوتی ہیں وہ سب جھوٹی ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس بدکردار جس کو بہتان کہا جاتا ہے اور یہ بھی سن لو نبی علیہ کا صاحب نے ساتھ نمایا ہے کہ ایک انسان کتنا بھی برائیاں کریں بہت ساری نیکیوں سے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن بہتان تراشی اپنے مسلمان بھائی پر بہتان لگانا اپنے مومنا بہن پر بہتان لگانا ایسا بدترین گناہ ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا عمل بھی اس گناہ کا کفارہ